اور بے شک جو آمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جن کے بالا خانوہے پر جگہ دیں گے جن کنچی نہر بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا